ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے لہذا ان کو معاف کر دو ان کے لیے مغفرت کے دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے